کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا اس لے کے نور ہی نور ہر طرف چھایا نور ہی نور ہر طرف چھایا وہاں کیا بات اس پر اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے شادی گے عرش کیوں جمع یہ آج گانے کی شادی کے عرش کیوں کو کیوں تھے اس مہینے کی با تھے اس مہینے جو اٹھا مہینے کی وہاں کیا بات مہینے کی ماہ ربی پل اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ پرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی گئے کی رات پر اب رچی ہے ہم کے گھر دھوم مچی ہے واہ کیا با اس مہینے کی واہ کیا با اس مہینے کی جو اٹھا دل اس مدینے کی رسول انہی کا تو مشنا سونا آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہی کا تو مشتا سونا آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے پیشتے اس مہینے کی رے کیا بات اس مہینے کی جو مٹھاتے کے ماں گے بولا با کیا پا تو اس پر اس مدینے کی چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے گئے ماں سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے گئے ماں سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے نسی پیز سے وہ چٹکے آنے آئے گئے آئے ہیں کرم آئے ہیں اس کی بابا کیا بات اس مہینے کی کہ اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی فصل بہار آئی شکلیں نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت روح نمی نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روحل اس مہینے کی بل کے پا تم کھیلنے کے جھگ اٹھا دل کیا بات اس تیری کی دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب بلا پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبیر لاگا پیارے المل تیری جھلک کے صدقے پیارے نبی المل تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب شدے دارا بادا کیا با اس مہینے کی کے کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ولادت ہے عرش تکیے شہرا صبح بے شب در شادی رچی ہوئی ہے پڑھتے ہیں شادیاں میں شادی رچی ہوئی شادیاں یعنی میں دولا بنا وہ دولا صبح شب دلا اللہ کیا با اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی صحاب رحمت باری ہے بھی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بھی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں بابا کیا بات اس مہینے کے بابا بات اس مہینے کے دل اس مہینے کی مبارک ہو وہ پردے سے باہر ہاں آنے والا ہے مبارک ہو بو شرتے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے ٹھیکانا بے ٹھکانوں کا سہارا بے ساگاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یا بد آنے والا غریبوں کی مدد بے کس کا یا آنے والا تیروں سے کام حاصل ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پر پر آنے والا ہے سدا تین زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے سدا تین زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے پتیروں کو مبارک موتا پن کرنے والا ہے وعدہ کیا بات مہینے کی کے مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نورے نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نورے آیا مبارک آمنا کا نور دل لفتے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل لفتے جگر آیا ربی پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ پور ہو ربی پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ پُر ہو کہ تیری بار بھی تاریخ وہ جانے قمر آیا جس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھو مٹھا دل کے ماں گایا گار وا پیا با مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی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 پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے آمنا بی بی کا جایا بھی تاریخ آیا آمنا بی بی کا جایا بھی تاریخ آیا صبح سات نے سنایا اللہ کا آوہ کیا با اس مہینے کی والا گرابا اس مہینے کی جھوٹا دل کے مار لو گایا بات اس مہینے کی آ گیا دیکھو ربی نور ہے نور سے ساری فضا معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے رب تعالی کا ہر ایک مشکور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر بھی نور گئے واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کیوں بار پہ ہیں سبھی کو پیارا گیا کیوں بار پہ ہیں سبھی کو پیارا گیا آیا کسی دن احمد مختار آ گیا آیا کسی دن احمد مختار آ گیا بھر آمنا کے سعید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم غم خار آ گیا خوشیاں مناؤ غم غم خار آ گیا پر سیکھ رحمتوں کی جھوم جھوم کر نئے رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سنا پا جب میرا سردار آ گیا وہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی عید میلا النبی نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلا تم نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ نبی نور ہے دیوانوگی تو بارہ ربی منور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے سرکار سے ظلمت ہوئی کب گئے کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے والا کیا بات اس مہینے کی والا کیا بات اس مہینے کی جھوم کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھوم کے سر کر لائے خدا کہ کو کے مخت تر خدا ہوگا کہ کدار کے مخت تر نہ کیوں بار بھی پہ میرے پیار لائے کیا کسی روز سر کر آئے گیا ایک سری گوس سر آئے ہو امت کے غم پر آئے دعا جائے امت کے غم پر آئے مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں ہمارے شہر شاہ سردار آئے سہ ہن ساہو سردار سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائے مسرت سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائے ہم سہن ساہو سر در آئے ہم شہر شاہ سردار آئے مسلم سر کر آئے والا کیا بات اس مہینے کی والا کیا بات اس مہینے کی والا کیا بات اس مہینے کی مبارک تجھے امنا مبارک تجھے پاپ تم مبارک تیرے گھرشن ہن شاہے امب ہے تیرے گرش ہن شاہے امب مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مبارک مبارک تمہیں ہم کے مارا مبارک مداوا غم بن کے غم پر لائے مداوا غم بن کے غم پر لائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے تا دمنائی آج جشن ولادت منائے نظر رکھی رحمت کے آسر آئے نظر رکھی رحمت کے آسر آئے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 اس کیا بات اس مہینے کی یا حبیب کبریا کی وسلم مرحبا مصطفیٰ او مشتبہ لو وسلم مرحبا خلق کے حاجت لابا وسلم مرحبا اے میرے مشکل پوشا اللہ وسلم مرحبا مرحبا اے میرے مشکل خوشالم وسلم مرحبا عید میلا تو نبی کے چار جانب روشنی ہر طرف ہے مرحبا واہ کیا اس مہینے باس فری نے بیس مئی نے جب اٹھا د

مستفا جھوم سارے اتارو مرحبا یا مصطفیٰ کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مستعفا کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو ہے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو فرقت کے مارو مرحبا بایا مصطفیٰ کیوں دو رنجو ہم کے مارو آبایا مصطفیٰ کہ دو رنجو ہم کے مارو مر آبایا مستفا آؤ ہمت ابنا گارو مر آبایا مصطفیٰ مستفا آؤ ہمت ابنا گارو مر آبایا مصطفیٰ مستفا سب پکارو دل پگارو مر آبایا مستفا ہے یتیموں بے سہارو مر آبایا مصطفیٰ سب پکارو روزہ مرحبا یا مستعفی سب پکارو راز دارو مرحبا یا مستعفی تم بھی کہہ تو پردہ دارو مرحبا یا مستعفی آگا کیا اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی کہہ دو تم بھی چاند دارو مرحبا یا مصطفیٰ پنچھیوں کی اڑتی مرحبا یا مصطفیٰ بول دو اے شیر مارو یا مصطفیٰ ماہ مارو گل ادارو مرحبا یا مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے پیارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کہتے تو نا اب تو مدینے کے وہاں کیا بات اس مہینے کی چلتے ہی پکارو مرحبا بایا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا بایا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا بایا مصطفیٰ اے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ بھی کہہ دو شاخ سارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پہاڑوں کی کتارو مرحبا یا مصطفیٰ دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا اس مہینے کی وا کیا بات اس مہینے کی چھپ اٹھا دے کی ماں وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی آج ہے جشن ولادت مر یا مصطفیٰ مستفا آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مستفا آج آئے جانے رحمت مر یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مر یا مصطفیٰ آمد شاہ مدینہ مر صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مر صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مر مرحبا سب مرحبا مر اے جانے رحمت مر یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مر آ پایا کیا بات اس مہینے کی واگا کیا بات اس مہینے کی چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں آئے لمحات مسلط مرحبا مستعفی مصطفیٰ لمحات مسلط مرحبا یا مستعفی مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا مستفا جھوم کر اہل محبت مرحبایا بایا آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند جھومتے ہیں اہل سنگت مرہ مصطفیٰ وعدہ کیا کی کیا با اس مہینے کی والا کیا با اس مہینے کی جو اس مدینے کی کیا بات اس مدینے کی کیا بات اس مدینے کی